اسماعیل ابن علیہ نے کہا ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قطادہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے اس شخص نے بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے عبد القیس کے وف سے ملے تھے سعید نے کہا قطادہ نے ابو نظرہ کا نام لیا تھا یہ وف سے ملے تھے اور تفصیل حضرت ابو سعید سے سن کر بیان کی انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی کہ عبد القیس کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول ہم ربیہ کے لوگ ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان کے کافر حائل ہیں اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے اس لیے آپ ہمیں وہ حکم دیجئے جو ہم اپنے پچھلوں کو بتائیں اور اگر اس پر عمل کر لیں تو ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا یعنی حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نماز کی پابندی کرو زکاة دیتے رہو رمضان کے روزے رکھو اور غنیمتوں کا پانچواں حصہ ادا کرو اور چار چیزوں سے میں تمہیں روکتا ہوں خوش کدو کے برتن سے سبز مٹکے سے ایسے برتن سے جس کو روغن زفت یعنی تارکول لگایا گیا ہو اور نقیر یعنی لکڑی کے تراشے ہوئے برتن سے ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو نقیر کے بارے میں کیا علم ہے فرمایا کیوں نہیں یہ تنا ہے تم اسے اندر سے کھوکھلا کرتے ہو اس میں ملی جلی چھوٹی کھجورے ڈالتے ہو پھر اس میں پانی ڈالتے ہو پھر جب اس کا جوش یعنی خمیر اٹھنے کے بعد جھاگ ختم ہو جاتا ہے تو اسے پی لیتے ہو یہاں تک کہ تم میں سے ایک یا ان میں ایک اپنے چچا ذات کو تلوار کا نشانہ بناتا ہے ابو سعید نے کہا لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کو اسی طرح ایک زخم لگا تھا اس نے کہا میں شرم و حیا کی بنا پر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا رہا تھا پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول تو ہم کس چیز میں پیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چمڑے کی ان مشکوں میں پیو جن کے منہ دھاگے وغیرہ سے باندھ دیے جاتے ہیں اہل وفد بولے اے اللہ کے رسول ہماری زمین میں چوہے بہت ہیں وہاں چمڑے مشکی سے نہیں بچ پاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے انہیں چوہے کھا جائیں چاہے انہیں چوہے کھا جائیں چاہے انہیں چوہے کھا جائیں کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کے اس شخص سے جس کے چہرے پر زخم تھا فرمایا تمہارے اندر دو ایسی خوبیاں ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے عقل اور تحمل صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو اٹھارہ